لاکھ لاکھ فضل اور شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی زندگی کے ان چند لمحات میں قرآن پاک کو پڑھنے سننے اور ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق فرمائی کہ جس میں قرآن پاک کے احکامات بتلائے جا رہے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کے لیے یہاں آنا یہاں بیٹھنا اور اس مجلس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیں اور ہمارے لیے اپنی رحمتوں کا اور مغفرتوں کا ذریعہ بنا دیں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے آخری پارہ کی سورہ علم نشرہ تلاوت کی یہ سورت اٹھائیس الفاظ اٹھارہ آیات اور ایک سو تیس حروف پر مشتمل صورت ہے اور قرآن پاک کے آخری پارہ میں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑے بڑے پیغامات لے کر ایمان والوں کے پاس موجود ہیں قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہیں ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں انسان کی زندگی کا خلاصہ بند ہے انسانیت کا خلاصہ بند ہے انسانوں کے لیے کامیابی کے راستوں کا تعین ہے اچھے اور برے کی تمیز ہے کامیابی اور برائی کے راستے کی نشاندہی ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں کی گئی ہے سورہ زحا موجود سورہ علم نشرہ موجود سورہ وطین موجود سورہ کافرون موجود سورہ عصر موجود الغرض اس پارے کی قرآن پاک کی جو بھی صورت اٹھا کر دیکھیں اس میں انسانیت کی کامیابی کے لیے بہت بڑے بڑے راستے کھلتے نظر آتے ہیں آج پوری دنیا سرگرداں ہے پوری دنیا فکروں میں اور پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی ہے کہ انسانیت کو کامیابی کہاں سے ملے گی انسانیت کو فلاح کہاں سے ملے گی مسلمانوں کو پریشانیوں کا حل کہاں سے ملے گا ایمان والی ماں بہنوں قرآن پاک کی ایک ایک آیت قرآن پاک کی ایک ایک سورت قرآن پاک کا ایک ایک لفظ خدا کی قسم ایسا بڑا درس ہے ایسی پر نور اور پرسکون چیز ہے کہ اس قرآن پاک کو کوئی دل سے لگا کر دیکھے اس قرآن پاک کو کوئی آنکھوں میں بسا کر دیکھے اس قرآن پاک کے ساتھ کوئی دل لگا کر دیکھے اس قرآن پاک کی کوئی تلاوت کر کر دیکھے رات کی تاریکیوں میں جب ساری دنیا سو رہی ہو تب قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھو نماز میں کھڑے ہو کر دل لگا کر قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھیے قرآن پاک کی آیات کو دیکھیے خدا کی قسم اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے اس سے بڑا سکون کا راستہ کوئی نہیں ہے دل جتنا پریشان ہو جائے دنیا کے غم اور آلام سے دل جتنا پریشان ہو جائے جتنی بیماریاں انسان کی طرف آ جائیں جتنی پریشانیاں انسان پر حملہ آور ہو جائیں اگر یقین کے ساتھ وضو کر کے قرآن پاک کو اٹھا کر آنکھوں سے لگا لیا جائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی جائے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے زندگی کے راستے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں دنیا اچھی بھلی نظر آتی ہے اور انسان کے لیے پریشانیاں ڈوبتی ہوئی اور ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں قرآن پاک بہت بڑی نعمت آج ہم ویسے ہی دنیا میں کہیں اور جا کر اپنے لیے کامیابی کے دروازے ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے کامیابی کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں رب نے اپنا کلام دے دیا کتنا پیارا قرآن پاک ہے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کریں پڑھتے چلے جائیں قرآن پاک اپنا دامن کھولتا چلا جائے گا قرآن پاک راستے کھولتا چلا جائے گا قرآن پاک دنیا کی بیماریوں کا علاج بتلاتا چلا جائے گا قرآن پاک جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا چلا جائے گا قرآن پاک روح کو طاقتور کرتا چلا جائے گا قرآن پاک زندگی کو آسان کرتا چلا جائے گا قرآن پاک زندگی کے راستے کھولتا چلا جائے گا ہاں قرآن پاک تمہیں بتلائے گا تمہیں زندگی کیسی گزارنی ہے ہے قرآن پاک تمہیں بتلائے گا تم نے معاشرے کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے قرآن پاک تمہیں بتلائے گا کہ تمہارے دل میں درد ہو تم نے کیا پڑھنا ہے قرآن پاک تمہیں بتلائے گا تمہاری آنکھیں دکھتی ہوں تمہیں شفا کہاں سے ملے گی قرآن پاک تمہیں بتلائے گا اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرو قرآن پاک تمہیں بتلائے گا اپنے گھروں کا ماحول کیسا بناؤ قرآن پاک تمہیں بتلائے گا کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ کیسے گزار قرآن پاک کا سینہ بہت کشادہ ہے قرآن پاک بہت وسیع کتاب ہے اس کے ایک ایک لفظ میں اس کی ایک ایک آیت میں وہ وہ حقیقتیں پنہا ہیں وہ وہ دروس موجود ہیں وہ وہ راستے کامیابی کے موجود ہیں کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا جس صورت کو بھی کھولا جائے عجیب رنگ ہے عجیب نرالا انداز ہے اس سورت کا ایمان والی ماں بہنوں اس قرآن پاک کو دل سے لگا لو یہ قرآن پاک بہت عجیب ہے جو بھی اس قرآن پاک سے محبت کرے یہ قرآن پاک بہت با وفا ہے ہاں دنیا کے ماں باپ سے بھی زیادہ با وفا ہے دنیا کے شوہروں سے بھی زیادہ با وفا ہے دنیا کی اولاد سے بھی زیادہ با وفا ہے یہ قرآن پاک تو ایسا ہے کہ جس نے اس کے ساتھ دل لگایا جس نے اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے تر کیا جس نے اپنی آنکھوں کو قرآن پاک کی روشنی سے منور کیا جس نے اپنے دماغ میں قرآن پاک کو معطر کیا جس نے اپنے دل میں قرآن پاک کو جگہ دی یہ قرآن پاک دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہا دنیا سے جاتے وقت بھی اس کے ساتھ رہا ہاں قبر کے اندھیروں میں بھی یہ قرآن پاک ہے ہاں ایمان والی ماؤ بہنوں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن پاک جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے قرآن پاک پر عمل کرتا ہے قرآن پاک پڑھتا دنیا سے چلا جاتا ہے قبر کے اندھیروں میں یہ قرآن پاک اس کا بستر بن کر آ جاتا ہے یہ قرآن پاک اس کا تکیہ بن کر آ جاتا ہے یہ قرآن پاک قبر میں نور بن کے آ جاتا ہے یہ قرآن پاک اس شخص کا وکیل بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ کیسا منظر ہوگا ہاں ماں بہنوں وہ کیسا منظر ہوگا یقیناً وہ منظر آئے گا وہ وقت ضرور آئے گا ہر کسی پر آئے گا مجھ پر بھی آئے گا آپ پر بھی آئے گا پتا نہیں کس وقت بغیر بدلائے آ جائے گا جب قبر کا اندھیرا سامنے ہوگا قبر کی تنہائی ہوگی فرشتے آ کر سوال کریں گے تمہارا رب کون تمہارا رسول کون رب کی نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا کیا رب کے قرآن کے ساتھ تم نے کیا کیا رب کی دی ہوئی آنکھوں کے ساتھ تم نے کیا کیا رب کی روزی کے ساتھ تم نے کیا کیا رب کی دی ہوئی اولاد کے ساتھ تم نے کیا کیا جب تم سے ہر چیز کا سوال کیا جائے گا تم میرا یوم سالون یوم جب تم سے ہر چیز کے بارے میں بات گشت کی جائے گی تب انسان اکیلا ہوگا تب انسان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا تب جس کو قرآن سے عشق ہوگا جس کو قرآن سے محبت ہوگی جس نے اپنی زندگی میں قرآن کو جگہ دی ہوگی جس کے شب و روز میں قرآن ہوگا جو دن میں کسی وقت قرآن پاک کو اٹھا کر ضرور پڑھتا ہوگا جس کی زندگی قرآن پاک کی خدمت میں گزری ہوگی قرآن پاک اس کے لیے آ کر کھڑا ہو جائے گا فرشتوں اس بندے سے سوال مت کرو جو تم تم نے پوچھنا ہے مجھ سے آ کر پوچھو تب یہ قرآن وکیل بن کر کھڑا ہوگا تب یہ قرآن جواب دینے والا ہوگا لیکن ہے آج میری زندگی گزرتی چلی گئی آج ہم سب کی زندگیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں میں اپنے شب و روز کو دیکھوں آپ اپنے شب و روز کو دیکھیں ہماری زندگی میں ہر چیز کے لیے وقت ہے ہماری زندگی میں شادیاں گزارنے کے لیے وقت ہے ہماری زندگی میں رسم و رواج کے لیے وقت ہے ہماری زندگی میں گپ شپ کے لیے وقت ہے ہماری زندگی میں کھیل کود کے لیے وقت ہے ہماری زندگی میں دنیا داری کے لیے وقت ہے اگر وقت نہیں ہے قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے ارے کون ہے جو چوبیس گھنٹے میں چند ساتھ ہے قرآن پاک کو دیتا ہو جو قرآن پاک کو کون ایسی خوش قسمت بہن ہے جو قرآن پاک کو روزانہ اٹھاتی ہو بابزو ہو کر اٹھاتی ہو کون ایسی خوش قسمت ماں ہے جو روزانہ قرآن پاک کے لیے اپنا وقت معین کرتی ہو قرآن پاک کو بابزو ہو کر اٹھاتی ہو قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہو قرآن پاک کو آنکھوں سے لگاتی ہو قرآن پاک کو سینے سے لگاتی ہو اپنی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے وقت گزرتا چلا جاتا ہے مہینوں پر مہینے گزر جاتے ہیں ہفتوں پر ہفتے گزر جاتے ہیں اللہ حکمر کبیرہ خدا نخواستہ سالوں پر سال گزر جاتے ہیں قرآن پاک اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی کبھی سوچا آپ نے یہ قرآن پاک کی کتنی پیاری کتاب ہے ہمارے گھروں میں تاک میں سجا کر ہم نے اس کو رکھ دیا سارا دن یہ قرآن پاک حسرت سے تکتا رہتا ہے کہ شاید کوئی ہاتھ مجھے اٹھائے گا شاید کوئی زبان میری تلاوت کرے گی شاید کوئی آنکھ میری زیارت سے مستفید ہوگی شاید کسی دل میں میری جگہ ملے گی شاید کوئی آنکھ ایسی ہوگی جو مجھے تلاوت کر کے روئے گی لیکن گرد آ جاتی ہے مٹی آ جاتی ہے قرآن پاک کے غلافوں پر گرد آ جاتی ہے کوئی قرآن پاک اٹھا کر نہیں پڑھتا اللہ اکبر کبیرہ کتنی بڑی یہ کتاب تھی کتنا بڑا یہ منشور تھا کتنا بڑا یہ دستور تھا کتنی بڑی یہ نعمت تھی اس پاک نے زندگیاں بدل ڈالی تھی اس پاک نے معاشرہ بدل ڈالا تھا ہاں میری ماؤ بہنوں اس پاک نے تمہیں مقام دیا تھا وہ دیکھو مکہ کی سرزمین پر تمہیں زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا تب یہ قرآن پاک تمہارے تحفظ کے لیے آ کر کھڑا ہو گیا تھا عرب کی سرزمین پر تمہاری منڈیاں لگا کر تھی لوگ تمہیں فروخت کیا کرتے تھے تب یہ قرآن پاک تمہاری عظمت لے کر کھڑا ہو گیا لوگ تمہیں اپنے پاؤں کی جوتی سمجھا کرتے تھے قرآن پاک نے تمہیں تمہارے قدموں میں جنت رکھ دی لوگ تمہیں گھر کی نکرانی سے بھی پرلے درجے کی حیثیت دیا کرتے تھے قرآن پاک نے تمہیں بہن کا مقام دیا قرآن پاک نے تمہیں بیوی کا مقام دیا قرآن پاک نے تمہیں آزادی دی قرآن پاک نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا لوگ تمہیں بے حیائی اور بدکاری کا سامان سمجھتے تھے قرآن پاک نے تمہیں بیٹی بنا کر عظمت کا مقام دلایا لوگ تمہیں صرف جانوروں کی طرح استعمال کرنا جانتے تھے قرآن قرآن پاک پاک نے نے تمہارے تمہارے لیے لیے عظمتیں رکھ دی ذریعے سے لوگوں کے جنت کے دروازے کھول ڈالے ارے قرآن پاک نے تمہیں حیا کی دولت دی قرآن پاک نے تمہیں پردے کی دولت دی قرآن پاک نے تمہیں مومنات کہا قرآن پاک نے تمہیں مسلمات کہا قرآن پاک نے تمہیں حافظات کہا قرآن پاک نے تمہیں کامیاب کہا قرآن پاک نے تمہیں مرتبہ دیا لیکن یہ قرآن پاک میری بہن کی زندگی سے نکل گیا میری ماں کی زندگی سے نکل گیا میری بچی کے ہاتھوں سے دور ہو گیا قرآن پاک ہماری زندگیوں سے دور ہو گیا اور خدا کی قسم ہم برباد سے برباد تر ہوتے چلے گئے آج برباد ہو گئے ہم کس کس بربادی کا رونا رو کیا کیا رنج و عالم کی داستانیں سناؤں کیا کیا بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں ہر کوئی سنتا ہے ہر کوئی جانتا ہے صرف اس لیے کہ قرآن پاک کو چھوڑ دیا شادی ہوگی قرآن پاک پیچھے اولاد ملے گی قرآن پاک پیچھے زندگی ملے گی قرآن پاک پیچھے صحت ملے گی قرآن پاک پیچھے ہر چیز میں قرآن پاک دور ہوتا چلا گیا لیکن قرآن پاک پھر بھی اپنا سینہ کھول کر اپنے اوراق کھول کر ایمان والوں ایمان والیوں بار بار کہہ رہا ہے سے سنا کر کہہ رہا ہے داستانیں بیان کر کے کہہ رہا ہے جنت کی داستانیں سنا کر بتا رہا ہے جہنم سے ڈرا کر بتا رہا ہے قبر کے تذکرے کر کے بتا رہا ہے کہ آؤ میرے آگ دامن میں آ کر پناہ لے لو آ جاؤ میرے الفاظ میں آ کر میرے الفاظ میں کھو کر اپنے لیے زندگی کے راستے تلاش کر لو آ جاؤ میری تلاوت کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لو اپنی آنکھوں کو بینا کر لو اپنی زندگیوں کو صحیح راستے پر ڈال لو الم نشرح لک صدرک اس صورت میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات ہیں ان احسانات میں سے ایک احسان کا ایک نعمت کا ذکر کیا اس لیے کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رنج و عالم دکھ اور درد سے بھری ہوئی زندگی تھی کوئی ایسا دنیا کا صدمہ نہیں ہے کوئی دنیا کا ایسا غم نہیں ہے کوئی دنیا کا ایسا رنج نہیں ہے کوئی دنیا کی ایسی تکلیف نہیں ہے جو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نہ آئی ہو دنیا میں والدین کو جب دنیا میں انسان بچہ ہوتا ہے تب اس پر سب سے بڑا علم یہ ہوتا ہے سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے والدین کا انتقال ہو جائے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا والدہ کا انتقال بچپن میں ہو گیا دنیا کے رشتے دار چھوڑتے چلے گئے یہ دکھ بھی آپ نے دیکھا انسان بڑا ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے جب کوئی اولاد اس کو دادے مبارکت دے جائے اولاد کی وفات ہو جائے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کی وفات ہوئی روتی آنکھوں کے ساتھ آپ نے ان کو دفن فرمایا انسان کے لیے بہت بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کو کوئی ستائے پیارے آقا کے سامنے آپ کی بچیوں کو آپ کی بیٹیوں کو مارا پیٹا گیا سواریوں سے گرایا گیا الغرض دنیا کا ہر صدمہ آپ پر آیا دنیا کا ہر رنج آپ پر آیا آپ کے گھر والوں پر تہمتیں لگائی گئی کسی انسان کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے جب اس کے گھر کی عزت پر کوئی انگلیاں اٹھائے پیارے آقا کو وہ وقت بھی دیکھنا پڑا لیکن پیارے آقا ایمان والیوں ہمارے لیے سب کچھ چھوڑ کر گئے رب نے ان کی تسلی کے لیے پرانے پاک کی آیات اتاری کہ اے حبیب آپ اپنے دکھ کو مت دیکھیے آپ اپنے غم کو مت دیکھیے آپ اپنے اوپر آنے والی تکالیف کو مت دیکھیے بلکہ رب کی نعمتوں کو دیکھیے کہ رب نے آپ کو کتنی نعمتیں دی اگر رب نے آپ کو یتیم پیدا کیا تو رب نے آپ کو دنیا میں ٹھکانا بھی تو دیا بغیر والد کے آپ کو دنیا میں سہارا بھی تو دیا رب نے اگر آپ کو دنیا میں غریب اور تنہا بنایا تو آپ کو ختیجہ جیسی بیویاں بھی دی آپ کو پیارے ساتھی بھی دیے ابو بکر جیسے دوست بھی دیے پیارے آقا کو تسلیاں دی گئی ایمان والوں کو درس دیا گیا ایمان والوں جب کوئی تکلیف پہنچے جب بھی کوئی رنج پہنچے رب کی نافرمانی مت کرنا رب کی ناشکری مت کرنا بلکہ رب کی نعمتوں کو یاد کرنا تب تمہارے لیے دکھ کو سہنا آسان ہو جائے گا درد کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا یہ قرآن کا درس ہے پیارے آقا کی تربیت بھی ایسے کی گئی آپ کو بڑے بڑے صدمے آئے لیکن قرآن نے نعمتوں کا ذکر کیا قرآن نے بتلایا فام وامنا بنعمت ربی کا فحدث کہ آپ رب کی نعمتوں کو یاد کریں رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں رب نے آپ کو یتیم بنایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا رب نے آپ کو لاچار بنایا تو رب نے آپ کو اچھے دوست دیے رب کی نعمتیں آپ پر حاوی رہی آپ کے ہر غم و علم پر رب کی نعمتیں غالب رہی آپ رب کی نعمتوں کو یاد کریں جب رب کی نعمتوں کو یاد کریں گے اپنا دکھ درد بھول جائے گا ایمان والوں کو بتلا دیا گیا جب دنیا میں کوئی رنج پہنچے تو پیارے پیارے رب کی نعمتوں کو یاد کیا کرو ہاں رنج میں اور غم میں آ کر رب کو نہ بھولا کرو رب کی نہ شکریہ نہ کیا کرو ہے نہ کیا کرو رب سے شکوے نہ کیا کرو کہ ربا میرے گھر میں ہی کیوں ایسی مصیبت آ گئی مجھ پر ہی کیوں ایسی مصیبت آ گئی مجھ پر ہی کیوں ایسی تکلیف آ گئی کیا دنیا میں میں ہی نظر آیا تھا کیا دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آیا تھا نعوذ باللہ من ذالک جب بھی ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے ہماری زبانیں کفر بکنے لگتی ہیں ہماری زبانیں رب کا انکار کرنے لگتی ہیں ہماری زبانیں رب سے شکوا کرنے لگتی ہیں لیکن رب کا قرآن کہتا ہے کہ نئی ایمان والیوں نئی ایمان والوں جب بھی تم پر کوئی تکلیف آئے تم رب کی نعمتوں کو یاد کیا کرو کوئی تکلیف آئے کسی قسم کی تکلیف آئے رب کی نعمتوں کو یاد کر لیا کرو تکلیف اور درد کو سہنا آسان ہو جائے گا ناشکری سے منع کیا گیا سورہ دہا میں سورہ وقا میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رب کی نعمتیں ان نعمتوں کا ذکر کیا وَقْضُحَا اللہ سجا ما مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا وما من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فہدا ووجدك عائلا فاغنا یہ تمام نعمتیں ذکر کی نعمتیں ذکر کی کہ آپ تکلیفوں کو بھول جائیے آپ کو طائف کی گلیوں میں پتھر مارے گئے آپ بھول جائیے شاب ابی طالب میں آپ کو ستایا گیا آپ کو پتھر اور پتے کھانے پر مجبور کیا گیا آپ بھول جائیے آپ کی بیویوں پر تومتیں لگائی گئی آپ بھول جائیے آپ کی فاطمہ کو دھپڑ مارے گئے آپ بھول جائیے آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئی آپ بھول جائیے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا آپ بھول جائیے آپ پر تیر و تلوار چلائے گئے آپ بھول جائیے آپ کے چچا کے ٹکڑے کر دیے گئے آپ بھول جائیے آپ کی بیویوں کو ستایا گیا آپ بھول جائیے آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی آپ بھول جائیے سب کچھ بھول جائیے صرف رب کی نعمتوں کو یاد کیجیے وہ اما بنتی ربی کا فحدث اور رب کی نعمتوں کا شکر کیجیے ان نعمتوں کا ذکر کیجیے تکلیفوں کو بھول جائیے اس لیے کہ تکلیفیں تو دنیا میں آتی ہیں آ کر گزر جاتی ہیں آخرت کے لیے راحت کا باعث بن جاتی ہیں آخرت کے لیے اجر کا باعث بن جاتی ہیں آخرت کی کامیابی کا باعث بن جاتی ہیں اس صورت میں بھی سورت علم نشرا میں بھی یہی کچھ بتایا گیا علم نشرا کا صدرک کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا یہ رب کی بہت بڑی نعمت شرع صدر کہ ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھول دیا حق بات کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا حق کام آپ کے لیے آسان کر دیا حق کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا آپ کے لیے آسان کر دیا الم نسر کا صدرک کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا یہ شرح صدر کیا چیز ہے سینے کا کھل جانا کیا چیز ہے ایک سینے کا کھل جانا سینے کا صاف ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا شق صدر آپ کے سینے کا کھلنا ایک تو ظاہری طور پر ہوا دوسرا باطنی طور پر ہوا ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں چار مرتبہ آپ کا سینہ مبارک چاپ کر کے آپ کے دل مبارک کو نکال کر دھویا گیا ایک جب آپ کی عمر چھ سال کی تھی آپ اما حلیمہ سادیہ کے گھر پر تھے ان کی بستی میں تھے ان کی پرورش میں تھے آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے گرو فرشتے آئے عجیب حیات کی عجیب صورت کا لباس پہنے ہوئے دو فرشتے آئے آ کر آپ کو زمین پر لٹایا آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کے سینے سے آپ کا دل مبارک نکال کر اس کو دھو کر واپس سینے میں رکھ دیا بچوں نے جب اس منظر کو دیکھا بچے روتے ہوئے بھاگے جا کر اما حلیمہ کو بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے آپ کو دو شخصوں نے آ کر ذبح کر دیا ہے اما حلیمہ بھاگی بھاگی آئی دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں صحیح حالت میں تشریف لا رہے ہیں آپ بچپن میں تھے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں جب انسان کے دل میں بچپن کی خواہشات ہوتی ہیں بچے کے دل میں کھیل کود ہوتی ہے بچے کے دل و دماغ پر کھیل کود کا غلبہ ہوتا ہے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو کھیل کود اور دیگر جذبات سے دھو دیا گیا اس لیے کہ آپ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب اللہ کے پیارے نبی اللہ کے پیارے رسول ہیں آپ کے سینے کو صاف کر دیا گیا آپ کے دل کو صاف کر دیا گیا تاکہ آپ عام بچوں جیسی شرارتیں نہ کریں آپ کے دل میں عام بچوں جیسے خیالات نہ ہوں آپ کا دل عام بچوں کی طرح نہ ہو آپ کے دل مبارک کو دھو دیا گیا دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر مبارک دس سال کی ہوئی پیارے آقا نے فرمایا حضرت ابو حدیرا کی روایت ہے فرماتے ہیں میں صحرا میں تھا میں نے دو ایسے شخص دیکھے کہ ان جیسا شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کا لباس بھی عجیب تھا ان کی حیت بھی عجیب تھی وہ دونوں آئے آ کر مجھے زمین پر لٹا دیا میرے سینے کو چاک کیا سینے میں سے دل نکالا دل کو دھو کر واپس سینے میں رکھ دیا واپس میرے سینے کو واپس میرے سینے کو سی دیا گیا بند کر دیا گیا میرے سینے پر تھوڑا سا نشان رہتا رہا جیسے کسی کا زخم منتمل ہو جاتا ہے دل کو دھو دیا گیا ہاں یہ وقت تھا یہ عمر تھی دس سال کی عمر میں جب بچہ گیارہ بارہ سال کی عمر میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تب اس کے جذبات عجیب قسم کے ہوتے ہیں جب اس کی زندگی میں عجیب قسم کے ولولے ہوتے ہیں عجیب قسم کے جوش اور جذبے ہوتے ہیں عجیب قسم کے خیالات ہوتے ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو آپ کے دل کو ان خیالات سے ان جذبات سے پاک کر دیا گیا تیسری مرتبہ جب آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جانے لگا آپ کے کندھوں پر نبوت کا بار آنے لگا تب آپ کا سینہ مبارک کھول کر آپ کے دل کو دھویا گیا تاکہ آپ نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکیں تاکہ آپ قرآن پاک کے بوجھ کو اٹھا سکے تاکہ آپ امت کے بوجھ کو اٹھا سکے تب آپ کا سینہ مبارک چاپ کر کے آپ کے دل کو دھویا گیا چوتھی مرتبہ جب آپ کو معراج کی سیر کرائی گئی جب آپ کو رب کا قرب نصیب ہوا ثم او مدنا پتل فکانا عبده ما اوحا کے جب مناظر آئے جب رب کا قرب ملا جب ایسے مقامات ملے جہاں فرشتوں کے پر بھی جلنے لگے اس وقت آپ کو حتیم میں لے جا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا تاکہ آپ ان مناظر کو برداشت کر سکے تاکہ آپ رب کے قرب کو برداشت کر سکے چار مرتبہ آپ کے دل کو دھویا گیا لیکن یہاں علم مشرا الگ رکھ میں جو دل کا کھلنا مراد ہے جو سینے کا کھلنا مراد ہے وہ باطنی طور پر شرح صدر مراد ہے جو کہ بہت بڑی رب کی نعمت ہے ہاں جس کو قرآن پاک میں کہا گیا اب امن چرا اللہ اسلامی نور ربی ہاں ایمان والی ماں بہنوں رب سے آج مانگ لو رب آپ کو بھی شرح صدر نصیب فرما دے رب مجھے بھی شرح صدر نصیب فرما دے یہ شرح صدر بہت بڑی نعمت ہے جس کو شرح صدر مل گیا اس کی زندگی کامیاب ہو گئی اس کا زندگی کا ہر دکھ اور درد ختم ہو گیا اس کے لیے زندگی کے راستے آسان ہو گئے یہ شرح صدر بڑی عجیب چیز ہے یہ انسان کو جینا سکھا دیتی ہے یہ انسان کو قوت برداشت دے دیتی ہے یہ انسان کے لیے رب کے راستے کو قرآن کے راستے کو آسان کر دیتی ہے شرح صدر بہت بڑی نعمت ہے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو شرح صدر نصیب فرمایا الم نشرح لکا صدرک کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا کس چیز کے لیے کھول دیا شرح صدر کہتے ہیں کہ ایسا سینے کا کھل جانا کہ انسان کے دل پر انسان کے لیے حق راہ پر چلنا آسان ہو جائے اور حق پر آنے کی وجہ سے جو تکلیفیں اور مصیبتیں انسان پر آنے والی ہیں ان مصیبتوں کا برداشت کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے برداشت مل جائے نیکی کا کام کرنے کی طاقت مل جائے قدرت مل جائے اور نیکی کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں پر صبر مل جائے اس چیز کا نام ہے شرح صدر اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے شرح صدر جس کو مل گیا اس کی زندگی آسان ہو گئی اس لیے حضرت موسا علیہ سلاد وسلام کو جب نبوت ملی اور کہا گیا کہ جاؤ فرعون کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ تو انہوں نے رب سے مانگا رب بھی شرح لی صدری ویسر لی امری ربا میرے سینے کو کھول دے مجھے شرح صدر عطا فرما دے بہت بڑی نعمت یہ شرح صدر آج ہم دعاؤں میں رب سے بہت کچھ مانگتے ہوں گے ایمان والی ماؤ بہنوں رب سے شرح صدر مانگ لو شرح صدر مل گیا سینہ کھل گیا تو سب کچھ آسان ہو جائے گا وہ دیکھو جس کو شرح صدر مل گیا جس کا سینہ کھل گیا اس کے لیے زندگی کتنی آسان ہو گئی اس کے لیے نیکیاں کرنا کتنا آسان ہو گیا اور برائیوں سے بچنا کتنا آسان ہو گیا اور تکلیفوں کو برداشت کرنا کتنا آسان ہو گیا وہ دیکھو فرعون کے محل میں جا کر آسیہ کو دیکھو فرعون کی بیوی ہے فرعون جیسا ظالم انسان ہے فرعون جیسا حکمران ہے ارے میخیں گاڑ دینے والا ظالم اور جابر ہے جس کے حکم پر اسی ہزار شہروں پر حکومت چلتی ہے لیکن ایک عورت کو شرح صدر مل گیا اس نے کہا فرعون تیری فرعونیت پر لانت تیرے غلبے اور حکومت پر لانت ہے میں رب کو ماننے والی ہوں میں رب کا کلمہ پڑھنے والی ہوں تب اس نے لوہے لوہے کی میخیں بھی گاڑی تب اس نے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ سر کے بالوں کو بھی نوچا تب اس نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے لیکن اس اللہ کی بندی کو شرح صدر مل گیا جینا آسان ہو گیا نیکی کرنا آسان ہو گئی فرعون کے سامنے کھڑا ہونا آسان ہو گیا اور فرعون کے مقابلے میں تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو گیا ذرا تصور تو کرو ایک اکیلی عورت ہے فرعون کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کون سی چیز ہے جو اس کو کھڑا کرتی ہے وہ چرائے صدر ہے پھر دیکھو وہ فرعون ہے وہ فرعون فرعون کہتا ہے میں قتل کرنے والا ہوں میں ابھی تمہیں دنیا سے ختم کر دوں گا تمہاری زندگی کو ختم کر دوں گا تب وہ مسکرا کر کہتی ہے لا الہ الا اللہ یہ اس کو کہلانے والی کیا چیز ہے جو اس کو اتنی ہمت دیتی ہے کون سی چیز ہے جو اس کے لیے موت کو گلے لگانے کو آسان کر دیتی ہے آج میری بہن پردہ نہیں کرتی اس لیے کہ رشتے دار تانے دیں گے آج میری ماں اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کرا سکتی اپنے گھر کے دروازے بند نہیں کر سکتی کہ رشتے دار اٹھ جائیں گے صرف رشتے داروں کی ناراضگی کا تحمل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ شرح صدر نہیں ہے شرح صدر مل جائے تو موت کو بھی گلے سے لگا لینا آسان ہو جاتا ہے حضرت آسیہ کو شرح صدر مل گیا آسان ہو گیا پھر جیسے طاقتور انسان کے سامنے کلمہ پڑھنا آسان ہو گیا مسکرا کر موت کو گلے لگانا آسان ہو گیا الم نشرح لک صدرک افمن شرح للاسلام على نور من ربی جس کو شرح صدر مل گیا اس کو رب کا نور مل گیا اس کا سینہ کھل گیا اب اس کو کوئی نہیں روک سکتا اب اس کے راستے کی رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا سورہ بروج کا درس چل رہا تھا ایک عورت کا قصہ بیان کیا کہ لوگوں نے خندقیں کھودی آگ کے آلاؤ جلائے کہ رب کا کلمہ چھوڑ دو ورنہ آگ میں پھینک دیے جاؤ گے لوگ مسکرا کر آگ میں گرنے لگے رب کے کلمے پر ڈٹ گئے کون سی چیز تھی جو ان کو کھڑا کر رہی تھی کون سی چیز تھی جس نے آگ کو گلزار بنا دیا وہ شرح صدر تھا ہاں وہ ماں جو اپنے بچے کو گود میں لے کر آگ کے الاؤ کے دہانے پر کھڑی تھی تب اس کے قدم در کھڑا رہے تھے لیکن بچے نے آواز دے کر کہا اس میری یا امی میری ماں صبر کر جا ان کے الحق بے شک تو حق پر ہے وہ ماں بچے سمیت کلمہ پڑھ کر آگ میں کود گئی کون سی چیز تھی جس نے آگ کو گلزار کر دیا وہ شرح صدر تھی ارے پیارے آقا کی غلام حضرت زنیرا کو دیکھو آنکھیں نکال دی گئی لوگوں نے آنکھیں نکال ڈالی ظلم و ستم کر کر کے نابینا نہ کر دیا گیا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتی کہ ربا میں تجھے ماننے والی تھی میں تیرا کلمہ پڑھنے والی تھی میں تیرا نام لینے والی تھی میری آنکھوں کی بینائی کیوں چلی گئی لیکن نہیں لوگوں نے آنکھیں نکال ڈالی آنکھوں سے نابینا کر دیا اور کہا کہ دیکھو اگر تم میرے لاکھ کو مانتی تو میرے مناس کو مانتی تو میرے عزا کو مانتی تو میرے حبل کو مانتی آج تیری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی آج تو نابینا نہ ہوتی لیکن وہ دیکھو وہ ایمان والی کیا جواب دیتی ہے وہ کہتی ہے رب نے آنکھیں دی تھی رب کے راستے میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی وہ رب ہے وہ مالک ہے وہ قادر ہے مالک الملک تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وہ رب ہے وہ دے کر بھی آزماتا ہے وہ لے کر بھی آزماتا ہے اگر بینائی دی تھی اسی رب نے دی تھی اگر بینائی لے لی اسی رب نے لے لی نہ تمہارے لات منات میں کل طاقت تھی نہ تمہارے حبول اور عزا میں کل طاقت تھی نہ آج طاقت ہے میں کل بھی رب کا کلمہ پڑھتی تھی میں آج بھی رب کا کلمہ پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ تب رب کو اس کا کلمہ پسند آیا رب نے پھر اس کو طاقت دے دی اس کی آنکھوں میں بینائی دے دی یہ کون سی چیز تھی یہ کیا چیز تھی جس نے اس کو بینائی کھونے پر بھی کلمہ پڑھایا پھر بینائی ملی تب بھی اس نے کلمہ پڑھا یہ شرح صدر ہے اس چیز کا نام شرح صدر ہے افامن شرح اللہ صدر اسلام جس کو شرح صدر مل گیا اس کے لیے زندگی آسان ہو گئی وہ اما ختیجہ کو دیکھو مکہ مکرمہ کی دولت مند ترین خاتون ہے زندگی ایش و عصرت میں گزری زندگی اللہ کی نعمتوں میں گزری ہر نعمت رب کی ملی لیکن پھر دیکھو وہی اما ختیجہ بڑھاپے کے عالم میں اپنے شوہر کا سہارا بن رہی ہیں غار ہرا کی بلندیوں پر چڑھ کر جا کر پیارے آقا کا دکھ اور درد بانٹ رہی ہیں پھر اما ختیجہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں شاب ابھی طالب جیسے محاذرے ہیں اما ختیجہ کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے ہاں ایمان والیوں اما اماں ختیجہ جیسی مالدار عورت نے شاب ابھی طالب میں پتے کھا کر گزارا کیا بھوکھا رہ کر گزارا کیا کون سی چیز تھی جس نے پتے کھانے کو آسان کر دیا کون سی چیز تھی جس نے بھوک برداشت کرنے کو آسان کر دیا وہ شرح صدر تھا وہ اپا من شرح اللہ صدر اسلام وہ شرح صدر کی نعمت تھی رب نے دی جی تو زندگی آسان ہوتی چلی گئی وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے ایمان والیوں کو وہ دیکھو اما سمیہ کو دیکھو ٹکڑے کر دیے گئے جسم چیر دیا گیا لیکن کلی میں سے نہیں ہٹی وہ کیا چیز تھی وہ شرح صدر تھا آج شرح صدر مل جائے دل میں حوصلہ پیدا ہو جائے کہ نیکی کرنی ہے ارے ایمان والیوں حوصلہ کر لو پردہ کرنا ہے حیا کرنا ہے گلیوں میں نہیں نکلنا گندی رسومات کو چھوڑنا ہے دنیا کی ان و روارات کو چھوڑنا ہے جنہوں نے ہمیں جہنم کی طرف دھکیل دیا خدا کی قسم رب سے شرح صدر مانگ کر ہمت تو کرو دیکھو رب راستے کیسے آسان کر دے گا رب ان تکلیفوں میں تمہیں کیسی راحت دے گا رب دنیا کی زندگی کو رب دل کی زندگی کو بدل ڈالے گا دنیا سمجھے گی کہ تم تکلیفوں میں ہو لیکن رب تمہاری دل کی دنیا کو بدل ڈالے گا تم دنیا میں ایسے رہو گی جیسے لوگ جنتوں میں رہتے ہیں رب دل کی زندگی بدل ڈالتا ہے یہ دل کی زندگی بہت عجیب چیز ہے وہ جا کر دیکھو جا کر دیکھو کسی محل میں کہ کوئی زیوروں سے لدی پدی عورت ہوگی جس پر اتنے زیور لدے ہوں گے کہ شاید کسی گدے پر بھی ڈال دیے جائیں تو وہ بھی ہانپ اور کاپ جائے اتنی دولت ہوگی کہ گننے والے کم پڑ جائیں گے اتنا مال ہوگا کہ شمار کرنا مشکل ہوگا لیکن راتوں کو نیند نہیں آئے گی گولیاں کھا کر اے سی چل رہے ہوں گے گولیاں کھانی پڑیں گی ٹیکے لگوانے پڑیں گے تب کچھ دیر کے لیے نیند آئے گی لیکن وہ بھی ایسی کہ ہڑ بڑا کر ڈر کر اٹھ کر بیٹھ جائیں گی کہ آ کر کوئی قتل نہ کر دے اولاد آ کر گلا نہ دبا دے آج بھی اخبار میں ایک خبر لگی ہوئی تھی کہ ایک ظالم بیٹے نے اپنی ماں کا گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا ماں جا نہیں رہی تھی ماں مر نہیں رہی تھی انتظار میں تھا آخر انتظار نہیں کیا گیا تو ماں کا گلا گھونٹ ڈالا کہ یہ مصیبت ختم ہو تو دنیا میں عیاشی کر سکوں اس کی دولت پر قبضہ کر سکوں یہ کیا ملا دولت سے کیا ملا اس چیز سے کتوں سے بدتر زندگی ہوگی دنیا کی ہر نعمت ہوگی لیکن آنکھوں کے سامنے اولاد بے حیا ہوگی گھر والے بے حیا ہوں گے دل کی دنیا دل میں سکون نہیں ہوگا دوسری طرف دیکھو کوئی ایک غریب ماں ہوگی جس کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہوں گے ایک وقت کا کھانا ہوگا دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہوگا غربت کے عالم میں ہوگی لیکن رات کو آرام سے سوئے گی کوئی بیٹا آ کر پاؤں دبائے گا کوئی بیٹا آ کر بیٹی آ کر سر دبائے گی رب نماز کی توفیق دے گا رب قرآن کی توفیق دے گا رب دلوں میں جگہ دے گا دل کی زندگی ایسی ہوگی کہ نہ سونے کے لیے کسی ٹیکے کی ضرورت ہوگی نہ گولی کی ضرورت ہوگی آرام سے سوئے گی آرام سے اٹھے گی رب دنیا میں عزت دے گا اپنوں کی آنکھوں میں عزت غیروں کی آنکھوں میں عزت اس کی زندگی بہت عجیب ہوگی یہ فرق ہے دل کی زندگی کا جس کو شرح صدر مل گیا اس کے لیے دنیا کی زندگی آسان ہو گئی اتنی آسان ہو گئی اتنی آسان ہو گئی اس کے لیے موت بھی آسان ہو گئی اس پر دین پر اس کے لیے چلنا بھی آسان ہو گیا آخر آج کیا چیز ہے ارے کون سی وہ چیز ہے کہ یہاں کی عورت تو پردہ نہ کر سکے اور بیت المقدس کی فلسطین کی مائیں روزانہ آٹھ آٹھ جنازے اٹھا کر بھی اپنے بچوں کو میدان میں کھڑا کر کے کھڑی ہوں قبلہ اول کے تحفظ کے لیے دنیا انہیں پاگل کہے لیکن تب بھی وہ کھڑی ہیں وہ کون سی چیز ہے کہ کشمیر کی بہنوں پر آ کر بم برسائے جائیں ان کے سامنے ان کے جوان بھائی قتل کیے جائیں لیکن تب بھی وہ کلیمے کو نہ چھوڑیں تب بھی وہ رب کے دین کو نہ چھوڑیں ارے وہ کیا چیز ہے جو میری ڈاکٹر آفیہ جیسی ہزاروں سینکڑوں بہنیں کہ جن کو چھیاسی چھیاسی سال کی جیل کی قیدیں سنا دی گئی لیکن ان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور ان کی زبان پر کلمہ ان سے نہیں چھین سکے وہ کیا چیز ہے وہ شرع صدر ہے جس کا دل کھل گیا جس کے دل میں قوت پیدا ہو گئی جو دنیا کی مشقتوں کو دنیا کی تکلیفوں کو رب کے لیے برداشت کرنے پر قادر ہو گیا جس کو یہ صلاحیت مل گئی اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی آسان ہو گئی آخرت کی زندگی بھی آسان ہو گئی آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا داری کرو دنیا گزارو جیسے گزرتی ہے گزارتے چلے جاؤ میری ماں بہنوں سچ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں اس دنیا کا سارا کا سارا اس آخرت کا سارا کا سارا دار المدار اسی دنیا پر ہے دنیا گزرتی چلی جائے گی گزرتی چلی جائے گی لیکن یاد رکھو پتہ نہیں ہے کہ موت کس عالم میں آئے گی پتہ نہیں اس وقت کلمہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا اس وقت قرآن نصیب ہوگا نہیں ہوگا جس نے دنیا میں قرآن کو گلے سے لگا کر رکھا جس نے اپنے سینے کو قرآن کے لیے کھول دیا جس کو شرح صدر مل گیا خدا کی قسم اس کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اس کی موت بھی آسان ہو جائے گی اس کے لیے قبر بھی آسان ہو جائے گی اس کے لیے آخرت بھی آسان ہو جائے گی لیکن جس نے دنیا کو ہواؤں پر اپنے آپ کو چھوڑ دیا کہ دنیا کے رسم و رواج جدھر لے کر گئے دنیا کی زبانیں جدھر لے کر گئی دنیا کے قانون جدھر لے کر گئے دنیا کے حالات جدھر لے کر گئے وہ اسی طرف بہتا چلا گیا وہ دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلتا چلا گیا خدا کی قسم اس کا پتہ نہیں ہے کہ موت کا عالم کیسا ہوگا موت کے وقت پتہ نہیں کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا آج دنیا میں دیکھ لیجیے روزانہ ہمارے سامنے موتیں ہوتی ہیں روزانہ ہمارے قریب کے ہم سے بچڑ کر چلے جاتے ہیں روزانہ ہر درس پر آؤ تو پچھلے درس میں آنے والے موجود نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی جا چکا ہوتا ہے مجھے میری والدہ نے بتایا کہ پچھلے درسوں میں آنے والی یہ خاتون جو بڑی خوش دلی سے آتی آ کر چیزیں بانٹتی کسی کے لیے کھانا پکا کر آتی کسی کے لیے کچھ لے کر آتی مہمان نواز قسم کی سخی عورت اتنی مالدار تو نہیں ہوگی رب نے کئیوں کو دیا ہوگا لیکن ان کا دل تنگ ہوگا اللہ معاف کرے یہ بخل بہت بڑی لانت ہے بہت بڑی لانت ہے قرآن پاک میں اس بخل کی مذمت کی گئی قرآن پاک کی اسی سور علم نشرہ سے پیچھے دو سورتیں پیچھے چلے جائیے ولشا واری اس سورت کو پڑھیے بخل کی مذمت کی گئی کہ بخل بہت بڑی لانت ہے وہ کرزب ابل حتنا بخل رب نے دیا نہ کسی کو دیں گے ارے ہم دیں گے کیا ہمیں تو رب کسی کو دے دے تو ہمیں برا لگتا ہے کہ اس کو کیوں مل گیا کوئی کسی اور کو دے دے تو ہمیں برا لگتا ہے کہ اس نے اس کو کیوں دے دیا کوئی کسی کو کھلا دے تو ہمیں برا لگے گا چاہیے تو یہ تھا کہ ہم کھلاتے پلاتے لیکن کوئی کسی اور کو کھلا پلا دے تو طبیعت ہماری بوجھل ہو جائے ہماری طبیعت پر بوجھ پڑ جائے یہ دل کا بخل ہے یہ دل کا بخل ہے جو شرح صدر سے کم ہوتا ہے وہ خاتون کا تذکرہ چل رہا تھا اتنی مالدار تو نہیں ہوں گی لیکن دل میں سخاوت تھی بتایا کہ جب درس کے لیے آتی تھی کچھ پکا کر لاتی تھی محلے میں کچھ بانٹ کر آتی تھی رب نے ان کو یہ شان دی تھی طبیعت میں بخل نہیں تھا ثقافت تھی رب نے کتنی پیاری موت دی کہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہیں اپنے بیٹے کو بلایا کہا بیٹا سورہ یاسین پڑھ رہی ہوں اور سنو اور سورہ یاسین پڑھتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ ان کے آخری وقت کا ان کے آخری وقت کا ان کا ہم سفر ان کا ساتھی قرآن بن گیا یقیناً آج وہ قبر میں خوش ہوں گی کہ جس سورہ یاسین کو پڑھتی چلی گئی یقیناً وہ سورہ یاسین قبر میں ان کے لیے ہوا قبر میں ان کے لیے روشنی قبر میں ان کے لیے سوال و جواب کا ذریعہ قبر میں ان کے لیے تکیہ قبر میں ان کے لیے لباس قبر میں ان کے لیے بستر کتنی پیاری وہ اپنے لیے قبر بنا کر چلی گئی عقل مند خاتون تھی خوش قسمت خاتون تھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی خوش قسمتی پر جن کی خوش قسمتی پر دل کرتا ہے کہ بندہ رب سے دعا کرے کہ ربا ہماری قسمت بھی ایسی بنا دے اور کیا چاہیے کہ انسان دنیا سے جا رہا ہو اور لبوں پر قرآن پاک کی تلاوت ہو یہ ہیں حسرت کی چیزیں اور یہ ایسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں کہ جو دنیا میں ان چیزوں کو جگہ دیتی ہیں ساری زندگی قرآن نہ اٹھا کر دیکھیں تو کہاں مرتے وقت قرآن ملے گا قرآن دل میں نہ ہو تو مرتے وقت کہاں قرآن ملے گا رب ہم سب کو قرآن پاک کا ساتھ نصیب فرمائے عقل مند تھی یا نہیں تھی دنیا میں زیادہ سے زیادہ کون اسی سال جیے گا پچاسی سال جیے گا دنیا گزرتی چلی جائے گی لیکن قبر میں تو ہزاروں سال تک رہنا ہے وہ اپنی قبر بنا گئی ہر ایمان والی جس کو شرح صدر مل گیا وہ اپنی قبر بنا گیا اس دور کا ہو یا پہلے دور کا یہ شرح صدر عجیب چیز ہے جس کو مل گیا اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا آسان ہو گیا اس کے لیے مشقتیں برداشت کرنا آسان ہو گیا اس کے لیے قرآن پاک پر عمل کرنا آسان ہو گیا دنیا کے تانے برداشت کرنا آسان ہو گیا ارے دنیا کے تانے تو کیا دنیا کے تیر و تلوار سہنا آسان ہو گیا دنیا کے زخم سہنا آسان ہو گیا دنیا کے بم اور گولے سہنا آسان ہو گیا آخر یہ کیا چیز ہے کہ میری ایک ماں کا بیٹا شہید ہوتا ہے وقاص جیسا پیارا بیٹا شہید ہوتا ہے کاشف جیسا نوجوان شہید ہوتا ہے ماں اپنا دوسرا بیٹا کھڑا کر دیتی ہے کہ ربا اس کو بھی قبول فرما لے یہ اس ماں کے دل میں کیا چیز ہے اس کو کہتے ہیں شرح صدر جس کا دل کھل گیا اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا آسان ہو گیا اور جس کو یہ دولت نہ ملے اس کے لیے اس بات کو سمجھنا ہی بہت مشکل ہے وہ تو یہ کہے گا کہ بے وقوفی ہے یہ کون سی عقل مندی ہے وہ کیسے ظالم ماں ہے وہ کیسی ظالم ماں ہے کہ جو اس چیز پر تیار ہو گئی کہ اس کا بیٹا جا کر ٹکڑے ہو جائے ہاں ایمان والیوں میں جانتا ہوں ایسی ظالم ماں کو جن کو تم ظالم کہو گی لیکن ان کے بیٹے آتے ہیں تو ماں کا خط لے کر آتے ہیں کہ جلدی سے ہمارے بیٹے کو روانہ کر دیجئے اور چند روپے جمع کر کے بھیجے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے جو سامان خریدنا جو سامان میرا بیٹا لے کر جائے گا اس میں بھی اس کی ماں کا حصہ شامل کر لینا ایسی ظالم مائیں ہیں ایسی ان کو ظالم کہو گی ان کو پتھر دل کہو گی لیکن یاد رکھو یہ وہ امائیں ہیں کہ جن پر خدا کی قسم آسمان کے فرشتے بھی جن پر رحمتیں بھیجتے ہیں آسمان کے فرشتے بھی جن کے قدم بوسی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں ہاں وہ ماں ظالم نہیں ہے وہ ماں تو رحم دل ہے وہ ماں تو رب کے دین کو سمجھنے والی ہے وہ ماں تو اپنے بچے کے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے والی ہے اس ماں کو تو رب کے قرآن کا پتہ اس ماں کو تو رب کے وعدوں پر یقین ہے اس لیے وہ اپنے بیٹے کو دھولا بنا کر سجا کر روانہ کرتی ہے اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کے بیٹے کی قبر اچھی ہونے والی ہے اس کے بیٹے کی آخرت اچھی ہونے والی ہے اس کے بیٹے کو جنت ملنے والی ہے یہ عقل مند ہے اس کو تم ظالم کہو لیکن یہ عقل مند ہے اس کو تم پتھر دل کہو لیکن خدا کی قسم یہ اپنی اولاد سے محبت کرنے والی ہے ارے ظالم تو وہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو بنا سوار کر دشمنوں کے ملکوں میں بھیجتی ہے کافروں کے ملکوں میں بھیجتی ہے جہاں جا کر یہ کافروں کے کتے نہلائے گا جہاں جا کر پیارے آقا کی حرمت پر انگلیاں اٹھانے والوں کی غلامیاں کرے گا جہاں جا کر یہ قرآن جلانے والوں کی خدمتیں کرے گا جہاں جا کر یہ ڈاکٹر آفیہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کے ہاتھ مضبوط کرے گا جہاں پر یہ ابو غریب جیل کی بچیوں کی عزتیں لوٹنے والوں کی غلامیاں کرے گا خدا کی یہ ماں ظالم ہے جو اپنے بیٹے کو کافروں کا غلام بنا کر بیچتی ہے تاکہ وہ بیٹا جا کر پیسے کمائے گا ایسی ماں ظالم ہے جس نے اپنے بیٹے کی قبر برباد کی ایسی ماں ظالم ہے جس نے اپنے بیٹے کے لیے جہنم کے راستے کھولے ایسی ماں خدا کی قسم ظالم ہے جس نے ہار پھولوں کے ہاتھ ڈال کر اپنے بیٹے کو جہنم کے اندر دھکیل دیا یقیناً یہ ماں ظالم ہے اس جیسی ظالم ماں کوئی نہیں ہو سکتی اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ اس ماں کو قیامت کے دن یہی بیٹا آ کر گرے بان سے پکڑ کر کہے گا کالو ربنا انا اتانا سادتنا و کبرانا فاضلو نستیلا ربا میری اس ماں کو مجھ سے پہلے جہنم میں پھینک جس نے مجھے کافروں کا غلام بنا ڈال ہاں یہ ظالم ہے ماں کسی کو میری بات بری لگے تو میں معذرت نہیں کرتا خدا کی قسم میں اس بات پر معذرت نہیں کرتا کسی کو بری لگتی ہے ضرور لگے ارے کیسے ایک ماں کی غیرت گوارہ کرے کہ جنہوں نے تمہارے قرآن کو جلا ڈالا تمہارے بیٹے جا کر ان کی خدمتیں کریں جنہوں نے تم جیسی میری پھول جیسی بچیوں کو نوچ ڈالا جنہوں نے میری ڈاکٹر آپ جیسی امت مسلمہ کی غیور بہنوں کے جسموں کو نوچ ڈالا درندوں کی طرح ارے گولیاں ماری انہوں نے ٹانگیں کاٹ ڈالی انگلیاں کاٹ ڈالی ان ظالموں نے میری کسو کی پندرہ لاکھ مسلمان بچیاں ہاں پور کی بہنوں تم جیسی بچیاں وہ تم جیسی بہنیں وہ پندرہ لاکھ بہنوں کو کاٹ کر کنٹینروں میں ڈال دیا اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھو یہ تمہاری بہنوں کے جنازے پڑ ہیں آ کر سمیٹ سکتے ہو تو سمیٹ لو اور میری مسلمان ماں انہیں کافروں کی غلامی کرنے کے لیے اپنا نوجوان بھیجے میری مسلمان بہن انہیں کافروں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ان کے گھروں کی صفائیاں کرنے کے لیے ان کے کتے نہلانے کے لیے کلمہ پڑھتا ہوا اپنا بھائی روانہ کریں مجھے تو سن کے بھی ایک آر سی معلوم ہوتی ہے شرم کا مقام ہے نہیں ہے وہ ظالم ارے وہ ظالم کہاں سے وہ ماں ہوئی جس نے اپنے بیٹے کو بنا سوار کر بھیجا جس نے اپنے بیٹے کے لیے جنت کے راستے کھولے اپنے بیٹے کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیے ایسی ماؤں کو تو سلام ایسی ماؤں کو تو فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں ارے میں کیوں بیان کروں ان لوگوں کی داستانے جو ہم سے پہلے گزر گئے میں ابو الکامہ کی شامی کی داستانے کہاں سے بیان کروں کہ اس زمانے کی ایک عورت اپنے بیٹے کو بھیجتی ہے ساتھ یہ درخواست کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو میدان میں لے جانا تاکہ یہ جنتوں میں چلا جائے اس کا خوبصورت بیٹا جا کر میدان میں شہید ہو جاتا ہے ماں کو آ کر بتلایا جاتا ہے کہ اماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا وہ رب کا شکر ادا کرتی ہے ایسی مائیں آج بھی ہیں جو اپنے بیٹوں کو بنا سوار کر بھیجتی ہیں میدانوں میں آ کر کھڑا کرتی ہیں خدا کی قسم ان کے بیٹوں نے دنیا میں حالات کو بدل ڈالا ہے ان کے بیٹوں نے قرآن کا تحفظ کیا ان کے بیٹوں نے ماں بہنوں کی عزتوں کا تحفظ کیا ان کے بیٹے سڑکوں پر سیٹیاں بجانے والے نراسی نہیں بنے ان کے بیٹے سڑکوں پر نکل کر اپنی ماں و بہنوں کو سیٹیاں مارنے والے درندے اور جانور نہیں بنے بلکہ وہ باحیا بنے وہ با کردار بنے ان ماؤں نے اپنے بیٹوں کے لیے عزت کا راستہ تلاش کیا اپنے بیٹوں کے لیے کامیابی کا راستہ تلاش کیا آپ دین ہے ان ماؤں پر اور خدا کی قسم وہ مائیں بہت خوش قسمت ہے بہت عقل مند ہیں وہ ماں وہ ماں کٹان کٹان جتنا بھی وہ دعویٰ کرے کہ مجھے اپنے بیٹے سے محبت مجھے اپنی بیٹی سے محبت اپنے اس محبت کے دعوے میں کٹان سچی نہیں ہے کہ جس کے سامنے بیٹھ کر اس کا بیٹا بدکار بن رہا ہے اس کی بیٹی بے حیا بن رہی ہے اور ماں اس کے عیبوں پر پردے ڈال رہی ہے ماں اس کے عیب چھپا رہی ہے ماں اس کو نہیں روک رہی ماں اس کے لیے ان چیزوں کو اور زیادہ آسان کر رہی ہے کہ سدھر جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے نہیں اما نہیں سدھریں گے تیری گود اس کے لیے سب سے پہلی درسگاہ تھی رب نے تجھے نگہبان بنایا تھا ہاں یہ پھول جیسی بچیاں رب نے تجھے دی تھی تیرے دل میں تیری بیٹیوں کی محبت ڈالی تھی اس لیے کہ یہ بیٹیاں جنت کا دروازہ تھی جس نے ان بیٹیوں کی پرورش کی رب نے اس کے لیے جنت کو آسان کر دیا انہی بیٹیوں نے کل جا کر کسی گھر کی عزت بننا ہے انہی بیٹیوں کی گود سے رب نے امت کو اولاد دینی ہے امت کو رب نے اسی کوئنی کے ذریعے سے بڑھانا ہے کل تیری بیٹی نے ایک اچھی ماں بننا ہے تیری بیٹی نے اپنی اولاد کو پالنا ہے اگر آج تو اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرتی کل یہ اپنی کوکھ سے جنم لینے والے بچوں کی تربیت اچھی کرتی ساری نسل اچھی جاتی سارا معاشرہ اچھا جاتا لیکن آج تو نے محبت کے نام پر آج تو نے پردہ داری کے نام پر آج تو نے رواداری کے نام پر آج تو نے دنیا کے رسم و رواج کے نام پر ان کے آبوں پر پردے ڈالنا شروع کیے خدا کی قسم تو نے ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جہنم کے راستے پر ڈال دیا ہر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے ہر کوئی محبت کے الفت کے تقاضوں کو سمجھے عقل مندی کے تقاضوں کو سمجھے کہ عقل مندی ہے کیسی کون کہے گا ایسی ماں کو عقل مند کہ جس کا بیٹا اس کے سامنے جل رہا ہو اور ماں انتظار کر رہی ہو کہ کبھی آگ بجھ جائے گی نہیں اما تو اپنے بیٹے کو دھکا دے کر اس آگ میں سے نکال اپنی بیٹی کو مار کر اس آگ میں سے نکال تاکہ وہ بچ جائے اس کا وجود بچ جائے اس کا جسم بچ جائے کل قیامت کے دن پیارے آقا دیکھ کر آئے کہ کتنی امت کی بیبیاں کتنی امت کی بیٹیاں کہ جن کو ان کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا کہیں اماں وہ تیری بیٹی نہ ہو کیا تو اس کو گوارا کر سکے گی کیا تیرا دل گوارا کرے گا نہیں کرے گا تو برداشت نہیں کرتی کہ تیری بیٹی کو کوئی جہیز کا تانا دے تو اپنا سب کچھ بیچ کر اپنی بیٹی کا جہیز پورا کرتی ہے تو گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیٹی پر کوئی کسی قسم کی بات کرے تو گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیٹی جب گھر سے جائے دوسرے گھر میں اس کو کوئی تکلیف ہو تو خدا را تو اس چیز کی فکر کر کہ تیری بیٹی جب دنیا سے قبر میں جائے تو اس کی قبر اچھی ہو تیری بیٹی جب جا کر حشر میں کھڑی ہو رب تجھے وہ رسوائی کے مناظر نہ دکھائے رب ہر کسی کے لیے قبر کو آسان فرمائے رب ہر کسی کے لیے حشر کو آسان فرمائے رب ہم سب کو شرح صدر نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ العالمین دعا سے پہلے <clears throat> تمام حضرات تین مرتبہ سورہ کلو اللہ شریف اور سورہ فاتحہ پڑھ کر ہماری وہ ماں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں ان کے لیے سال ثواب کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمایا ان کی خبر کو نور سے بھر دے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 اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرس والجنون وسيء الأسقام اللہم انا نعوذ بکا من الجبن والبخل ومن ان نرد الى ارض للعمر اللہم انا نعوذ بکا من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق اللہم انا نعوذ بکا من فتنة المحیا والممات اللہم انا نعوذ بکا من فتنة مسیح الدجال یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے جان بوجھ کر ہوئے بھول کر ہوئے اعلانیہ ہوئے سرری ہوئے مالک ہم ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یا رحم الراحمین اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا رحم الراحمین ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لکھلے ہوئے ہیں یا رحم الراحمین ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے جن کی وجہ سے ہمارے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہو گئی یار الرحمین ہمارے وہ گناہ معاف فرما دیجئے جن کی وجہ سے ہماری قبر برباد ہو گئی یار الرحمین ہمارے وہ گناہ معاف فرما دیجئے جن کی وجہ سے ہم بیماریوں میں مشکلات میں تکلیفوں میں مبتلا ہو گئے یار الرحمین ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما یا یار الرحمین ہم سب کو قبر میں جانے سے پہلے بخش دیجیے الرحمین یا رحم الرحمین ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لیجیے رحم الرحمین ہم نہیں برداشت کر سکتے قبر کے اندھیروں کو قبر کی گرمی اور سردی کو قبر کے سانپ اور بچھوؤں کو یا رحم الرحمین ہم گناہ کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں ہم زبان چلاتے ہوئے بھول جاتے ہیں ہماری آنکھیں خیانت کرتے ہوئے بھول جاتی ہیں ہماری زبانیں جھوٹ بولتے ہوئے بھول جاتی ہیں یار ہمراہمین رحم فرما یا یار ہمراہمین ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں آپ کے بندے ہیں آپ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں ربا ہم آپ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے یار ہمراہمین بچا لیجئے ربا اپنے فضل سے بچا لیجئے اپنے قدم سے بچا لیجئے اپنا احسان فرما لیجئے یا رحم الراحمین ہم سب کو بچا دیجئے ہماری اولادوں کو بچا دیجئے ہمارے والدین کو بچا دیجئے ہمارے بہن بھائیوں کو بچا دیجئے ہمارے رشتہ داروں کو خاندانوں کو بچا دیجئے یا رحم الراحمین رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہم پر رحم فرما دیجئے ہمارے گھروں پر رحم فرما دیجئے ہمارے والدین پر رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہمارے والدین میں سے جو دنیا سے گزر چکے ہیں یا رحم الرحمین ان پر خاص رحم فرما دیجئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے ربا کروٹ کروٹ ان کو جنت عطا فرما دیجئے ان کی قبر کو روشن فرما دیجئے ٹھنڈا فرما دیجئے یا رحم الرحمین رحم فرما دیجئے یا رحم الرحمین ہمارے والدین میں سے جو حیات ہیں ان کو حیات طیب عطا فرما دیجئے صحت عافیت والی زندگی عطا فرما دیجیے ہر قسم کے شر سے فتنوں سے صدموں سے بیماریوں سے تکلیف سے ان کی حفاظت فرما دیجیے الرحمین ہمارے بہن بھائیوں پر خاندانوں پر ہمارے بیوی بچوں پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر امت کے ان افراد پر جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی یا یارحم الرحمین سب پر رحم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین پیارے آقا کی امت کے مظلوموں پر رحم فرما دیجئے تنگ دستوں پر رحم فرما دیجئے غریبوں پر لاچاروں پر رحم فرما دیجئے مسکینوں پر رحم فرما دیجئے یا ارحم الراحمین قیدیوں پر رحم فرما دیجئے یا ارحم الراحمین جہاں کہیں بھی ایمان والے مائیں بہنیں بچے بزرگ بوڑھے دشمنوں کی قید میں ہیں یا ارحم الراحمین سب کو باعث فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہماری بیوی آفیہ جیسی بچیوں کو بہنوں کو عزت کے ساتھ رہائیاں فرما دیجیے ارحم الراحمین ہمیں وہ دن نصیب فرما دیجیے جب ہم ان کی رہائیوں کی خوشیاں منا سکے امت والے خوشیاں منا سکے ارحم الراحمین ہمارے جانوں کو ہمارے ٹکڑوں کو ہمارے خون کو قبول فرما لیجیے ارحم الراحمین ہمارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بکھر جائیں ہماری بہنوں کو عزت مل جائے آزادیاں مل جائیں یا رب العالمین قرآن کو عظمت مل جائے یا رحم ہمراہ رحم فرما دیجئے یا رحم ہمراہمین برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے برے مناظر سے حفاظت فرما دیجئے بری موت سے حفاظت فرما دیجئے بری قبر سے حفاظت فرما دیجئے برے حشر سے حفاظت فرما دیجئے برے انجام سے حفاظت فرما دیجیے برے مناظر سے حفاظت فرما دیجیے رحم الراحمین جو کوئی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے رحم الراحمین حاضرین مجلس میں جو کوئی بھی اپنے لیے کوئی حاجت لے کر بیٹھا ہے ربا اس کی حاجت کو پورا فرما دیجیے رحم الراحمین ہم سارے آپ کے در کے بھیکاری ہیں حاجت مند ہیں ربا جھولیاں پھیلا کر ہاتھ پھیلا کر آپ سے اپنی حاجت مانگتے ہیں ربا ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے ہمیں معاف فرما دیجئے یا رحم الرحمین جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے یا رحم الرحمین جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے جو مقروض ہیں ان کے قرضے غیر سے عطا فرما دیجیے جو روزی کے لیے تنگ ہیں یا رحم الراحمین ان کو رزق وسیع نصیب فرما دیجیے رحم الراحمین ہم سب کو حلال رزق وسیع نصیب فرما دیجیے حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے حرام بینیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے رحم الراحمین رحم فرما دیجیے یا رحم الراحمین جو گھروں میں اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ربا ان کو نیک رشتے نصیب فرما دیجئے عزت آبرو والے رشتے نصیب فرما دیجئے عظمت والے عفت والے رشتے نصیب فرما دیجئے یا رحم الرحمین ہماری بچیوں کو ہماری بہنوں کو اپنے گھروں میں اپنے والدین کے لیے نہ بنائیے ربا آسان فرما دیجئے ربا آسان فرما دیجئے ربا آسان فرما دیجئے یار ہمرحیم یہ آپ کی امت کی بیٹیاں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بیٹیاں یار ہمراہمین دنیا کے رسم و رواج نے دنیا کے حوث نے ان کو انہی طرح بوجھ بنا دیا جیسے مشرقوں نے بنایا تھا ربا رحم فرما دیجئے اپنا کرم فرما دیجیے یار ہمرحمین ہم سب پر رحم فرما دیجیے یار ہمراہمین ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے یا رحم الراحمین مجاہدین اسلام کی مدد فرما دیجیے جہاں کہیں بھی مجاہدین دشمنوں کے خلاف برسرے پیکار ہیں ربا ان کی مدد فرما دیجیے مجاہدین کی قیادت کی مجاہدین کے مراکز کی مساجد کی حفاظت فرما دیجیے مورچوں کی حفاظت فرما دیجیے کارکنوں کی حفاظت فرما دیجیے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرما دیجیے یا ارحم الراحمین ہمارے امیر محترم کی حفاظت فرما دیجیے ان کی آل و اولاد کی حفاظت فرما دیجیے یا ارحم الراحمین ہم سب پر رحم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے یا ارحم الراحمین قبر میں جانے سے پہلے ہمیں معاف فرما دیجیے رب العالمین ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی رات ہماری قبر میں گزرنے والی ہے رب اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہمیں معاف فرما لیجئے یا رحم الراحمین یہ میری بہنوں کے پھیلے ہوئے دوپٹے یہ میری بچیوں کے معصوم ہاتھ یہ میری ماں کے پھیلے ہوئے آنچل ربا ہماری جھولیاں بھر یا الراحمین یہ قرآن پاک کی مجلس ہے آپ کے فرشتے موجود ہیں ربا ایک رحمت کی نظر ایک کرم کی نظر ربا ہم سب کا بیڑا پار کر دے گی آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا یا رحم الراحمین جھولیاں بھر دیجیے یا رحم الراحمین ہمارے پاس کوئی خیر کا کام نہیں ہے جو ہم آپ کو پیش کر سکے بسر سے لے کر پاؤں تک ہمارے گناہ ہی گناہ ہے سوائے اس کے کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رحم الراحمين اس کلمہ کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہمارے یہاں اٹھنے سے پہلے جھولیاں ہر سے مٹنے سے پہلے رب ہمارے